إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پانچوں فرض نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک یہ سب اعمال صالحہ اپنے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بشرطے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گناہ کبیرہ کی تعریف میں صحابہ اکرام اور دیگر علماء اسلام کے مختلف اقوال آئے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس کی سزا آگ غضب الہی لعنت یا عذاب الہی بتایا گیا ہے سعید بن جبیر کا قول ہے کہ ہر وہ گناہ جس کی سزا اللہ نے آگ بتائی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور علماء اصول کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے کوئی حد مقرر کی ہو یا اس پر کوئی وعید آئی ہو جن کبیرہ گناہوں کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے ان کی تعداد کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں کسی نے سات کسی نے ستر اور کسی نے سات سو کہا ہے بعض محقق علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ میں جن معاصی کو کبیرہ بتایا گیا ہے انہی کو کبیرہ مانا جائے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو بیان کرنے کے لیے ہی آئے تھے تو آپ نے جن معاصی کو کبیرہ کہا انہی کو کبیرہ کہا جائے بعض علماء اسلام نے کبائر سے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں اس سلسلے میں حافظ ذہبی کی کتاب الکبائر اور ابن حجر حتمی کی الزواجر ان اقتراف القبائر مشہور ہیں لیکن ان کتابوں میں بہت تساہل اور توسو سے کام لیا گیا ہے اور اس تساہل کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے بہت سے گناہوں کو کبیرہ قرار دیا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان گناہوں کے بارے میں سراحت نہیں آئی ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہیں واللہ عالم بالصواب